مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسا کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کی قدر کرنے والے بن جاؤ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اس کے بغیر بندے کا اسلام و ایمان پیدا نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر جب تک وہ نماز ادا نہیں کرے گا بندہ مومن کہلوانے کا حقدار نہیں اور نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے جو بندہ وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ وضو تو کر لے لیکن اس کا وضو ناقص ہو وضو کے کچھ آزاد خشک رہ جائیں تو اس کا وضو نہیں ہے اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا اس کے پاؤں کے ایڑی کے قریب تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی تو ہمارا ہوں عید الدو اوسالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا اور دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اسی طرح دوبارہ وضو کر اور پھر نماز پڑھ اگر وضو درست نہیں تو وضو ہی نہیں ہے جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وضو کرنے میں کافی ساری غفلت برتی جاتی ہے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا کہا ہے اس انداز میں وضو نہیں کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضو علی ملم اللہ علیہ جس بندے نے اللہ رب العالمین کا نام وضو کے آغاز میں ذکر نہیں کیا اس بندے کا وضو نہیں تو وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا لازمی و ضروری ہے چاہے مکمل بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں اللہ رب العالمین کا نام ذکر کرنا ضروری ہے پوری پڑھیں بسم اللہ یا صرف لفظ بسم اللہ پڑھ لیں دونوں صورتوں میں اللہ کا نام ذکر ہو جاتا ہے تو بغیر اللہ کا نام ذکر کیے گرو نہیں ہے اور اگر کوئی بندہ گرو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا وضو کے دوران اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آئی تو وہ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ نئے سرے سے وضو کا آغاز کرے گا کیونکہ یہ کھانا تو نہیں ہے نا کہ جو بندے نے کھا لیا ہے اب وہ باہر نہیں نکل سکتا نئے سرے سے کھانے کا بندہ آغاز نہیں کر سکتا تو فرما دیا کہ کھانے کے دوران اگر بسم اللہ یاد آ گئی ہے تو بسم اللہ یہ بولو آخر ہو پڑھ لو یہ گرو ہے جو نئے سرے سے دوبارہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں یہ رخصت اور اجازت نہیں دی بلکہ دو ٹوک الفاظ بیان کیے ہیں لا وضو آلم یز اسم اللہ علیہ جس نے وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں اور بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو کا آغاز کرے وضو کی نیت سے یہ نہیں کہ بندہ صبح سویرے اٹھا اس نے ہاتھ دھویا کلی کی ناک نوک جھاڑا چہرہ دھویا پھر خیال آیا چلو وضو ہی پورا کر لوں تو پھر وضو شروع کر لیا بادو دھو لی کونے کونیوں سمیت اور سر کا مسا کر لیا پاؤں دھو لیے تو اس کا وضو نہیں ہوگا فرمایا اعمال کا دور و مدار نیتوں پر ہے آغاز سے ہی وضو کی نیت ہوگی تو وضو ہے وغیرہ وضو کوئی نہیں پھر حکم دیا ہے ادا توجہ تم سب دا بھی کم جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو تو دائیں جانب سے آدھائے وضو کو دھونے کا آغاز کرنا چاہیے نہ کہ دائیں جانب سے یا دونوں ہاتھوں کو اکٹھا ہی دھونا شروع کر دیا جائے یہ بھی ٹھیک کوئی نہیں حکم دیا ہے ابدا داؤ بی ایام دائیں جانب سے آغاز ہو پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں دھویا جائے اسی طرح جب دادو دھونے ہیں پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں دھونے ہیں تب بھی پہلے دایاں پھر بایاں ابدا دا بی ایام دائیں جانب سے گلو کا آغاز کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں اور جو اللہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں جس کام کے کرنے کا وہ کام فرض اور واجب ہوا کرتا ہے ہاں کوئی دلیل مل جائے کرینہ صارفہ آ جائے تو پھر وہ مستحب ہوتا ہے وغیرہ فرد ہی ہوتا ہے تو دائیں جانے سے وضو کا آغاز کرنا یہ بھی فرد اور لازمی ہے نیت کرنا وضو کے لیے نیت کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی ضروری ہے اور بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پھر احد عہدمی منام ہی فلا یغمی سنا یاداحفل انائی حتہ یغلاحا فلاح امرات جو بندہ نیند سے بیدار ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے جب تک اس کو تین بار دھو نہیں لیتا تو اپنے ہاتھوں کو تین بار دھونا گرو کے آغاز میں لازمی اور ضروری ہے اس بندے کے لیے جو نیند سے بیدار ہوا ہے اور ویسے نیند سے بیدار نہیں ہوا تب بھی وہ ہاتھ شروع میں دھوئے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی بہاتے اور بائیں ہاتھ کو دھوتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ادا توجہ آتا تھا مز میز جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر وسطن شرپ اور ناک کے اندر پانی چڑھا اس دن شاخ کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنا محد ناک کے ساتھ پانی لگا دینا یہ اس دن شاخ کوئی نہیں اس دن شاخ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنے کو فرمایا فستن شیپ ادا توجہ تھا مز مز وستن شپ جب تو وضو کرے تو کلی کر استنشاق کر ناک میں پانی چڑھا و بالغ فل استنشاق اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کر اللہ ہاں اگر تو روزے دار ہے پھر مبالغہ نہیں کرنا یعنی کلی کرنا بھی فرد ہے ناک میں پانی چڑھانا بھی فرد ہے اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی فرد ہے روزے دار کے لیے مبالغہ کرنا فرد نہیں وہ استنشاق شاخ وہ بھی کرے گا ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کھینچے گا لیکن زیادہ نہیں جو غیر روزہ دار ہے وہ خوب اچھی طرح پانی اوپر چڑھائے گا اور فرمایا وسطن سر اور ناک کو جھاڑ تو ناک کو جھاڑنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرما رہے ہیں یہ بھی لازمی اور ضروری ہے اور ہمارے ہاں تو عموماً ہی ہوتا ہے کہ کسی کو نظرہ زکام ہے وہ تو ناک جھاڑ لے گا اگر کسی کو نہیں ہے تو اس نے ضرورت ہی محسوس کوئی نہیں کرنی اور اس کی بنیادی وجہ سبب یہ ہے کہ اس دن شاخ ہی نہیں کرتے ناک کے ساتھ ذرا سا پانی لگایا اور بس ناک کے اندر پانی چڑھائیں گے تو اس دن سار ہوگا ناک کو جھاڑا جائے گا تو ناک کو جھاڑنا یہ وضو کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں وس تن پھر ناک کو جھاڑ اور پھر پہلے تین مرتبہ کلی کر لینا پھر بعد میں تین مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا تھا من وسطن شاقہ من کفن واحد ایک ہی چلو ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ آپ نے کلی بھی کی اور ناک کے اندر پانی بھی چڑھایا پانی لیا ایک تھوڑا سا چلو کے اندر اس میں سے کچھ منہ کے اندر داخل کیا کلی کرنے کے لیے اور باقی ناک کے اندر داخل کیا استنشاق کے لیے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے اکٹھا ایک ہی چلو کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے علیحدہ علیحدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی نہیں پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہے کم تو میرے سلاتی فوسی رو اپنے چہروں کو دھو لو تو چہرے کو دھونا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرض اور لازمی ضروری ہے واجب ہے کہ چہرے کو دھویا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جب چہرے کو دھویا تو اپنے ایک چلو کے اندر پانی لیا داخلہ ہو تحتا ہانا کی ہی آپ نے اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کیا خلالہ بھی ہی لے جاتا ہوں پھر اسی پانی کے ساتھ اپنی ساری داڑھی کا کھلاڑ فرمایا اور کہا ہاں کلا آمارا نی ربی عزا وجل مجھے میرے اللہ عزا وجل جل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے یہاں سے دو باتیں پتا چلی ایک تو یہ کہ داڑھی کا خیال کرنا اللہ عزا وجل کا حکم ہے اور لالمی ہے فرض ہے داڑھی کا خلال کرنا دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ داڑھی کا خلال کرنا کیسے ہے کہ ایک چلو کے اندر پانی لے کے اس کو تھوڑی کے نیچے داخل کیا جائے پھر اسی کے ساتھ ساری داڑھی کا کھلال کیا جائے فرمایا ہاں کرا اس طرح سے ہمارا نی ربی ازاوا جال مجھے میرے اللہ اجزاوا جال نے حکم دیا ہے کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ داڑھی کو بھی کھلال کے بجائے دھونا شروع کر دیتے ہیں نیچے پانی لگایا دائیں جانے میں لگایا بائیں جانے میں لگایا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دکھایا ہے سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چلو میں پانی لیا جائے اس کو تھوڑی کے نیچے داخل کیا جائے پھر اسی کے ساتھ ساری داڑھی کا خلال کیا جائے نیچے والی جلد تار ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ داڑھی کا خلال ہے دھونا نہیں دھونے اور خلال کرنے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ ائی دیا کم ارل مرافک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کونو سمیت تو ہاتھ کا آغاز ہوتا ہے انگلیوں سے اور لفظ ید کا اختتام ہوتا ہے کندھے پہ جا کے تو ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کے کندھے تک کا حصہ سارے کا سارا یہ ید ہے تو دھونا کتنا ہے ار مرافق صرف اور صرف کوہلوں تک کوہلو سمیت اس کو دھونا ہے تو یعنی کوہنی سے لے کر انگلیوں تک سارے کے سارے ہاتھ کو دھونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تو جب چہرہ دھولے بندہ داڑھی کا خلال کر لے اس کے بعد پھر وہ بازو دھونے لگے تو آغاز ہاتھوں کو دھونے سے کرے یعنی ہاتھوں کو دھوئے انگلیوں سے لے کر کوہنی سمیت پھر اس کا صحیح طور پر ہاتھوں کو دھونے کا جو حکم ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ پورا ہوگا اس فریضے سے تب جا کے بندہ عہدہ برآ ہوگا اسی طرح پھر حکم دیا کہ جب تم وضو کرو تو فخل بینا اساد یدئی کا وارج عدئی کا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر تو ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں کا کھلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے فرض ہے کہ بندہ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ومسا بروسی کم اپنے سروں کا مسا کرو تو لفظ راس اللہ رب العالمین نے بولا ہے تو جسم کے جس حصے پر لفظ راس کا سر کا اطلاق ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مسے کی زد میں آنا چاہیے حکم دیا ہے وم ساہو بھی روسی کم یہ نہیں کہا وم ساہو بھی بادی روسی کم یہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کرو نہیں حکم دیا ہے وم ساہو بھی روسی کم اپنے سروں کا مسا کرو تو پورے کے پورے سر کا مکمل طور پہ مسا کرنا ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ورو کے دوران ورو کرنے والے صرف سر کے اوپر والے حصے کا تھوڑا سا ہاتھ لگا کے مسا کر دیتے ہیں اور جو سر کے یہ اطراف ہوتے ہیں یہ بالکل خالی رہ جاتے ہیں مسے کی زد میں نہیں آتے تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں اللہ رب العالمین کا حکم پورا نہیں ہو رہا پورا تب ہوگا جب مکمل سر کا مسا کیا جائے گا حکم دیا ہے غم سہو بر کم پورے راس کا پورے سر کا مسا کرو اور سر کا مسا کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بادہ عبیل مقدمیرا سی سر کے ابتدا سے آغاز کیا اکبالا بھی ماں ان کو آگے لے گئے ہتھا بالا کا علاقہ فاہو گدی تک پہنچے پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک دونوں ہاتھوں کو واپس لے آئے یہ ہے سر کا مسا کرنے کا طریقہ کار تو ہاتھوں کو پیچھے لے کے جانا اور آگے لے کے آنا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پورے کا پورا سر مسے کی زد کے اندر آئے سر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ بچے جو کہ مسا کرنے سے خالی رہ جائے مکمل طور پہ ہاتھوں کو سر کے آغاز پہ رکھ دیں لگا دیں سر کے اوپر پھر پیچھے لے جائیں مکمل طور پہ پیچھے لے جانے کے بعد پھر اسی انداز میں ان کو واپس لے جائیں ہاتھوں کو اطراف سے اٹھانا نہیں ہے بلکہ لگا کے رکھنا ہے پوری طور پر سر کے اوپر تب جا کے سر کا مسا صحیح طرح سے ہوگا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نان مینر راس جو کان ہے یہ بھی سر کا حصہ ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کانوں کا مسا کرنا بھی پھر لازمی اور ضروری قرار پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کا مسا کرتے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اس کے بیرونی حصے کا یہ کان کے سوراخ والے حصے کا مسا کرتے اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا مسا فرماتے تو اس کا طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ کان کی لو سے کان کو پکڑ کے اس کی لو سے مسے کا آغاز کیا جائے اور انگلی کو گھماتے ہوئے کانوں کے سوراخ تک لے جائیں آرام سے پھر اس کے بعد انگلی کو باہر نکالے بغیر انگوٹھے کو پیچھے سے گھما دیں تاکہ یہ انگلی کان کے سوراخ کے اندر گھوم جائے کان کے سوراخ کے اندر سے بھی اچھی طرح سے مسا ہو جائے اور مکمل کان کا پوری طور پہ مسا ہو کانوں کے مسا کرنے میں اگر تیزی دکھائی جائے گی تو تھوڑی سی بھی تیزی کا انجام یہ ہوگا کہ کان کا مسا پوری طرح سے نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ حصہ کان کا خشک رہ جائے گا تو کان پورے کا مسا کرنا ہے الان مین راس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر حکم دیا ہے وہ ار کم ال دین اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخلو سمیت تو پہلے دایا پاؤں دھویا جائے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا کھلاڑ کیا جائے حکم دیا ہے نبی صلاحت وسلام نے ادا توجہ اضاطوزافا خلبین سابع یا دئی کا واری جلئی کا کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر پھر بایاں پاؤں ٹکڑوں سمیت دھوئے تو پھر بائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال خلسر چھوٹی انگلی کے ساتھ فرمایا تو چھوٹی اگلی کے ساتھ خنسر کے ساتھ کھلاڑ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر جب وضو پورا ہو جائے تو اس کے بعد پڑھنے کے لیے دعا بتائی ہے اشد اللہ اللہ وحدہ لا اشد اللہ محمد ان اب رسول ہُو اسی طرح اگر کسی بندے پر غسل فرد ہے تو وہ غسل بھی کرے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے جسم سے نجاست کو گندگی کو دور کرے پھر اس کے بعد استنجا وغیرہ کر لینے کے بعد وضو کا آغاز کرے بسم اللہ پڑھ کے پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں دھوئے وضو کے طریقہ کار کے مطابق وضو کا آغاز کر دے ہاتھوں کو دھوئے کلی کرے ناک میں پانی چڑھائے ناک کو جھاڑے چہرہ دھوئے کوہنیوں اور سمیت دونوں بادو دھوئے اور بادو دھونے کے بعد پھر سر کے اوپر تین بار چلو پانی کے تین ڈال لے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اس نے جنابت کے دوران نماز کے وضو جیسا وضو فرمایا حتہ ادا بالا ساہو لم جم سہ حتہ کہ جب سر کی باری آئی تو سر کا مسا نہیں کیا بلکہ سر کے اوپر تین چلو پانی کے بہائے اس کے بعد پھر سارے جسم کے اوپر پانی بہا لیا پھر اس جگہ سے باہر نکلے علیحدہ ہوئے اور علیحدہ ہو کے باہر نکل کے آپ نے اپنے پاؤں کو دھو لیا یہ ہے غسل کرنے کا مختصر طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وضو کے دوران جب بندہ غسل کے لیے وضو کر رہا ہو ساتھ ہی مسا کر لینا اور پاؤں بھی دھو لینا سر پہ پانی ڈالنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں پھر اسی طرح غسل خانے کے اندر ہی پاؤں دھو لینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دو کلو اور سو گرام اکیس سو ملی لیٹر پانی کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے تو اس قدر پانی کے ساتھ اگر غسل کیا جائے گا تو عرب کی تپتی زمین پر پتھریلے علاقوں میں پانی کتنا کھڑا ہوگا یقیناً جو یہ ادھر پیش کرتے ہیں جی وہاں پہ پانی اس لیے کھڑا ہو جاتا تھا کیونکہ اس لیے وہاں پہ پاؤں نہیں دھوئے تو یہ ادھر خام خواہ کا بنایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے اس جگہ سے باہر نکل کے سائڈ پہ ہٹ کے آپ نے پاؤں دھوئے ہیں تو اگر ہم بھی غسل خانے سے باہر نکل کے پاؤں دھو لیں گے تو پاؤں کی مہندی نہیں اترتی تو سنت کو اپنانے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے پھر اگر غسل کرنا ہے گرو کرنا ہے پانی میسر نہیں یا بندہ کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر اس نے غسل کیا تو اس کے موت کا ہلاک ہونے کا اس کو خدشہ اور ڈر ہے تو وہ تیمم کر لے تو تیمم کرنا ہے فتح سعید الہ گرد و غبار والی مٹی وہ مٹی جو ہوا کے اندر اڑتی پھرتی ہے اس کو سعید کہتے ہیں گرد و غبار والی مٹی کے ساتھ بندہ تیمم کر لے طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مارے مارنے کے بعد اگر زیادہ لگ گئی ہے تو ہاتھوں کو جھاڑ لے یا پھونک مار لے چہرے کا مسا کر لیں اسی متی کے ساتھ اور پھر پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پھیرے دائیں ہاتھ سے مسا کرے اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر پھیر کے اس کے اوپر مسا کر لے کب فین بس تو یہ اس کا تیمم پورا ہو جائے گا تو پھر جب بندے کو پانی میسر آئے یا صحت یاب ہو تو پھر وہ غسل کرے یا وضو کرے اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکلت و الیہ الیہ